عروہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وفات تک اور شادی نہیں کی صحیح مسلم حدیث نمبر 6281